كانوا يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے و اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے پیروی کی ما اس کی جو تتلطیاتین پڑھا کرتے تھے شیاطین علا ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلاط اسلام کی حکومت کے زمانے میں کہ یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ ساط اسلام کے دور میں کیونکہ جنات اور انسانوں میں اختلاط تھا تو جنات کے ذریعے سے انسانوں نے جادو سیکھا اور جادو کا عمل چل رہا تھا اب ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو کا طریقہ اختیار کیا جب جادو کا طریقہ اختیار کیا تو اب اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نسبت کی سلیمان علیہ السلام سے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام والسلام کے جو یہ معجزات تھے کہ ہوا ان کے تابع تھی عرش ان کے حکم پہ اٹھتا تھا جنات ان کے تابع تھے پرندے ان کے تابع تھے کہا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے یہ اس وجہ سے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نوز باللہ من ذالک جادو کرتے تھے جادو کا علم جانتے تھے اور جادو کے ذریعے سے انہوں نے سب کو اپنے تابع کر رکھا تھا تو اللہ تعالی نے اس کی تردید فرما دی فرمایا وما ماک کا فارا سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا کہ جادو تو کفر ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام تو کفر سے کیا گناہ سے بھی پاک ہیں گناہ کے تصور سے بھی پاک ہیں کجا یہ کہ وہ گناہ کریں اور یہ جادو جو کفر ہے اس کو اختیار کریں یہ کیسے ممکن ہے ولاکن شیاطینہ اور لیکن شیطانوں نے کافر و کفر کیا جو الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو تو یہ شیاطین جنات یہ جادو سکھاتے تھے سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا یہ تو سلیمان علیہ نبی علیہ ساۃۃ اسلام کے معجزات تھے اب یہاں جو فرق معلوم ہوا کہ سحر اور معجزے میں فرق کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سحر کس کو کہتے ہیں لغت کے اندر سحر کے معنی ہیں ایسا اثر ایسا کام جس کا سبب نظر نہ آئے جس کی وجہ نظر نہ آئے جس کا سبب نظر نہ آئے اس کو سحر کہتے ہیں اور سحر کے معنی مخفی چیز کے ہیں کہ یعنی چھپی ہوئی چیز کے اسباب موجود ہیں لیکن وہ اسباب نظر نہیں آ رہے اسباب کیا ہیں کہ یہ خون ہے جا کے اس کو قبرستان میں فلاں چیز پہ لگا کے فلاں کا نام لے کر اس کو وہاں جا کے دفن کر دو اب یہ سبب ظاہر نہیں ہے دوسروں کو معلوم نہیں نتیجہ سامنے آ رہا ہے تو وہ اثر کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو اس کو سحر کہتے ہیں اور معجزہ وہ خلاف عادت کام وہ عجیب و غریب کام کہ جو اسباب جس کے نہ ہوں جو اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہو اس کو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہ نبی علیہ سات وسلام سفر میں ہیں پانی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رض کیا کہ حضرت پانی نہیں حضرت نے دیکھا کہ ایک خاتون سوار ہو کے آ رہی ہے اور اس کے پاس پانی کا مشکل ہے حضرت نے فرمایا کہ اس کے اونٹ کو بٹھا دو پانی کا مشکیزہ لو عورت پریشان کہ اب یہ مرد حضرات ہیں اور ہیں بھی تعداد میں زیادہ کیا کر سکتی خاموش نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے پوچھا اس سے پانی اس نے کہا یہ پانی ہے کہ میرے بچے پیاس سے پیاس کی حالت میں ہیں میں کل سے نکلی ہوں آج یہ پانی لے کر جا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے سے میں دوں گی نہیں حضرت فرمایا کہ اس کی سواری کو بٹھا دو سواری کو بٹھا دیا اب نے صحابہ کے ہم حکم نبی علیہ السلام کا تھا فرمایا اس کا مشکیزہ اس سے لے لو مشکیزہ لے لیا اب عورت حیران ہو کے دیکھ رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مشکیزے لے کر آؤ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے خالی مشکیزیں لے کر آئے فرمایا کہ اس کے منہ کی طرف سے نہیں جو اس کے دوسری طرف ہے اس کے ساتھ اپنے مشکیزیں لگاتے جاؤ مشکیزیں لگاتے گئے مشکیزیں بھرتے گئے جب سب نے پانی بھر لیا تو نبی علیہ السلام وسلام نے اس خاتون سے کہا کہ تمہارا مشکیزہ کہ ہم نے اس سے تو کوئی چیزیں ہی نکالی اللہ نے اس کو سبب بنایا ہمارے لیے پانی کا تو حضرت فرمایا کہ یہ مشکیز ہے اس کا اٹھا کے اس کے اونٹ پہ رکھ دو یہ تمہاری محسنہ ہے اس کی مدد کرو حضرت کا حکم دار صاحب گئے اپنے اپنے خیموں کے اندر کوئی کپڑے لے آیا کوئی چیزیں لے آیا کوئی کھانے کی چیز کوئی پینے کی چیز چیزیں لے کے کھانے کی چیز کوئی کپڑے کوئی اور انعامات کچھ نقدی وہ آ کے اس کو تحائف سے بھر دیا اور جب طائف سے بھر دیا تو قریب اس کا قبیلہ تھا تو اپنے قبیلے میں جب وہ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ تو کہاں گئی تھی تو خریداری کے لیے گئی تھی منڈی میں گئی تھی کہاں گئی تھی کہ کہیں نہیں گئی تھی میں تو بچوں کے لیے پانی لینے گئی تھی اور پانی مجھے ملا اور پانی لا رہی تھی تو راستے میں ایک محسن ہے جو لیتا کچھ نہیں دیتا بہت کچھ ہے تو اس پہ وہ حضرات قبیلے والے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے اور اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق فرما دیا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسے اور بہت سے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر موجود اور بڑا معجزہ معراج کا معجزہ کہ نبی علیہ السلام اس جسم اطہر کے ساتھ اوپر کی طرف تشریف لے گئے تو یہ معراج کا معجزہ تو معجزے اور شہر میں فرق یہ ہے کہ جادو میں سبب ہوتا ہے لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے اور معیزے میں سبب کوئی نہیں محض اللہ کی قدرت کا اظہار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معیزات ظاہر ہوئے اور نبی علیہ السلام کے معیزات میں سب سے بڑا اور بنیادی معیزہ یہ قرآن مجید ہے حضرت دنیا سے تشریف لے گئے لیکن یہ معیزہ حضرت کا آج بھی موجود ہے قیامت تک موجود رہے گا اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں حضرت کے بعد کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا میں نے یہ جملہ اس لیے عرض کیا کہ کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی اور عملی معجزہ سب سے بڑا وہ ہے معراج کا واقعہ یہ تاریخ جو ابھی آ رہی ہے آج رات کی تاریخ یہ ستائیس رجب یہ نبی علیہ سات وسلام کے معراج کے واقعہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے یہاں ایک بات ذہن نشین فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ معراج جو ہے یہ ستائیس رجب کو یہ واقعہ ہوا ہے یہ رمضان المبارک میں ہوا ہے یہ شابان میں ہوا ہے یہ فلاں سال میں ہوا ہے فلاں سال میں ہوا ہے اس میں اتفاق نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے حوالے سے تعلیمات فرمائی ہیں ان میں اختلاف نہیں اس سے ایک بات معلوم ہوئی وہ بات کیا معلوم ہوئی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دن منانے والے نہیں تھے وہ پیغام کو محفوظ کرنے والے اور پیغام پر عمل کرنے والے تھے پینتالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ معراج کا واقعہ بیان کیا اور اس میں اختلاف نہیں تو حضرات صحابہ کرام کو اس کو اختیار کیا کہ نبی علیہ السلام پیغام کیا لائے اور ہم دن منانے والے ہیں تو انہوں نے دن نہیں منایا اس لیے ان میں دن کے بارے میں کوئی روایت ہے دن کے بارے میں کوئی روایت فلاں سال تھا فلاں مہینہ تھا فلاں تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے ان کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں اہمیت کس چیز کی ہے اہمیت ہے کہ حضرت نے پیغام کیا دیا اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے تو نبی السلاط والسلام کا جو یہ معراج کا واقعہ ہے سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں نے اعتراض کیا مفکرین نے اعتراض کیا کہ جناب جسمانی معراج نہیں یہ نبی علیہ السلاط والسلام اسلام کا خواب ہے یا نبی علیہ السلام اپنے روح مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے حضرت کا جسم اطہر نہیں گیا اور اس سلسلے میں ایک بنیادی روایت پیش کی جاتی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ان کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر یہ بستر مبارک پر موجود تھا تو <clears throat> نبی علیہ السلاط والسلام کا جب جسم اطہر موجود ہے پھر دو صورتیں ہیں یا نبی السلام کی روح گئی ہے یا نبی علیہ السلاط والسلام نے خواب دیکھا ہے اور نبی علیہ السلام کا خواب بھی یہ بھی حقیقت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے رات کو تہجد کے نوافل پڑھے حضرت بیدار ہوئے بیدار ہو کے حاجت کے لیے تشریف لے گئے وضو فرمایا وضو فرما کے نوافل پڑھے نوافل پڑھنے کے بعد سو گئے سونے کے بعد پھر بیدار ہوئے تو نماز وطر ادا کی وضو نہیں کیا یہ ایک بار نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا ام مومنی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا میں کہا حضرت آپ تو سوئے ہوئے تھے کہ سونے سے نیند سے تو یہ حضرت نے بتلایا کہ وضو ٹوٹ جاتے ہیں نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کہ میری آنکھیں سوتی ہیں ولا ینا مقلبی میرا دل نہیں سوتا اللہ کے نبی نیند کی حالت میں بھی بیداری کی کیفیت میں ہوتے ہیں دل کے لحاظ سے کہ وہی جو آئے اس وہی کو ضبط کیا جائے کہ وہی کو قبول کیا جائے اور اگر دل سویا ہوا ہو تو وہی کو کیسے تو اس لیے نبی علیہ سات وسلام کا خواب بھی وہی ہے اس لیے کہ وہ خواب کے اندر بھی دل کی بیداری کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ وہی کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل بیدار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر یہاں موجود تھا وہ ملم کی روایت ہے یہ رواج صحیح ہے یہ رواج ضعیف ہے اس بحث میں پڑے بغیر میں ایک بات اصولی طور پہ عرض کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں یہ معراج کا واقعہ کب ہوا ہے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہوا ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ فلاں سال فلاں سال لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ واقعہ مکی زندگی کا ہے ہجرت سے پہلے کا ہے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی السلام کے گھر میں کب داخل ہوئیں ہجرت کے بعد تو امر عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ نویسان کا جس میں اثر بستر پر تھا اس وقت تو حضرت کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئی انہوں نے جس معراج کا ذکر کیا ہے وہ بعد والا وہ بعد والا واقعہ ہے معراج کا سعد اسات متعدد بار خواب میں اللہ کا حضرت نے دیدار فرمایا تو یہ عاشر عنہ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے وگرنہ یہ جو معراج جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ جی اسراب بیابدی یہ حجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جب ہیرے سے پہلے کا واقعہ ہے تو ام المومی عائشہ رضی اللہ عنہ ابی السلام کے گھر میں تشریف نہیں لائیں جب تشریف نہیں لائیں تو ان کی بات یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ حضرت کے جسم اثر بستر پر موجود رہا تو ان کی بات بعد والے واقعے سے تعلق رکھتی ہے اس واقعے سے تعلق نہیں رکھتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الزی اسرا بہی پہلی بات جو قابل غور ہے سبحانہ سبحانہ کے معنی کیا ہے سبحانہ کے معنی ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے جب ہر نقص سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے تو اس لیے پہلے سبحان فرما دیا کیا انسان ہو تمہیں تعجب نہ ہو کہ نبی علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے سبحان اللہ اسرا اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے جس کو جہاں چاہے لے جائے اللہ کی قدرت میں کوئی کمزوری نہیں تو لہٰذا اس میں تمہیں شک و شبہ اس واقعے کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے اگر خواب میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو یہ خواب میں تشریف لے جانا یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو بطور خاص بیان کیا جائے خواب میں تو عام لوگ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں ہمارے یہاں ایک زمانے کے اندر ہمارے اس علاقے میں کیپسول چلتے تھے نشے کے اور ان کو استعمال کرنے والے راکٹ کہلاتے تھے تو میں ایک دن فجر کی نماز لڑکا تھا نماز فجر کی پڑھ کے باہر نکلا تو یہاں دو راکٹی بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے باہر تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلاں اس کا نام لیا کوئی نئی بات سنا اس سے کہا نئی بات کیا سنوں تجھے بس رات کو جو میں اڑا یہاں میں نے سفر کیا تو جیسے مجھے خیال آیا تو میں نے دیکھا میں چاند میں کھڑا ہوا ہوں اور پھر اس نے واقع ان دنوں کے اندر یہ رشیا اور امریکہ کا مقابلہ چل رہا تھا چاند پہ پہنچنے کا اب یہ اس نے اپنے چاند پہ پہنچ گیا اور چاند کے حالات میں میں اپنا کھڑا تعجب سے سن رہا ہوں تو لہٰذا یہاں تو یہ صورت حال ہے نبی علیہ السلاط والسلام کا خواب میں تشریف لے جانا بھی ایک بہت بڑا اعجاز ہے معجزہ ہے لیکن خواب کے مقابلے میں جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے جانا یہ یقینی معجزہ ہے اور اس پہ تعجب ہے تو یہ معجزہ کب بنے گا معجزہ بنے گا جب جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے اگر نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لے گئے تو وہ معجزے کی کیفیت نہیں صداقت یقیناً ہے لیکن معجزہ نہیں تب تبھی ہوگا جب جسم اثر کے ساتھ تشریف لے جائیں گے اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو خلاف عادت کام ہو خواب خلاف عادت نہیں لیکن بیداری کی حالت میں تشریف لے جانا یہ خلاف عادت ہے اس لیے یہ حضرت کا معجزہ ہے پھر دوسری بات جو قابل غور ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا سبحان الزی اسرا بیابدی ہی عبد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو لے گیا اپنے عبد کو لے گیا اب عبد کس کو کہتے ہیں روح کو کہتے ہیں نہیں عبد اس جسم اطہر کو کہتے ہیں جس کے اندر روح موجود ہو تو یہاں یہ لفظ عبد بتا رہا ہے وہ ان کن تم فی غیب مما نزلنا نہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد پہ اتارا تو یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کی مبارک روح پہ نازل ہوتا تھا نہیں قرآن مجید نبی علیہ السلاط والسلام اسلام کے مبارک اعلیٰ قلبک مبارک دل پر نازل ہوتا تھا تو دل روح کا حصہ ہے نہیں دل جسم کا حصہ ہے جسم کا عزو ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عبد سے مراد جسم ہے اب سے مراد صرف روح نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پر تشریف لے گئے جس میں اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے یہ ایک مختصر واقعہ اس میں چند اشارات جو ہیں وہ میں عرض کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ حضرت رات کو تشریف لاتے تھے مسجد حرام کے اندر اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل کے اندر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اخنس بن شریک ابو جاہل ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے بعد میں ایمان لائے اس وقت مخالفین میں تھے ان تینوں کو خیال آیا کہ دن کو تو ہم مخالفت کرتے رہتے ہیں اور دن میں تو ممکن نہیں لیکن سنیں تو صحیح نبی السلام جو کلام پڑھتے ہیں وہ کلام ہے کیا تینوں اپنے گھر سے نکلے اور مسجد حرام میں پہنچے تو اس وقت مسجد حرام اتنی بڑی نہیں تھی تو نبی علیہ السلام و بیت اللہ کے سامنے قرآن جی پڑھ رہے ہیں اور یہ تینوں مگن ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں قرآن مجید سن رہے ہیں کلام کس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام کون سا بیت اللہ کا زبان مبارک کس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت کون سا رحمتوں کے نزول کا وقت تاریخی سکون کا وقت تینوں مگن ہو کے کھڑے نبی علیہ السلاط والسلام پڑھتے رہے جس وقت سحر کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلاط والسلام نے رکوع کیا جب رکوع کیا تو اب یہ تینوں پیچھے کی طرف پلٹے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے ایک دوسرے کو دیکھ لیا جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو ایک دوسرے کو شرمندہ کیا کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ لے تو یہ ساری ہماری مخالفت ختم ہو جائے گی تو لہٰذا آئندہ اس کے بارے میں احتیاط کریں اور یہ ایسا نہ کریں اب تینوں نے ایک دوسرے کو پابند کیا چلے گئے اگلی رات ہر ایک کے دل میں خیال آیا کہ وہ دو تو پابندی کر رہے ہوں گے ان کو وہ تو نہیں آئیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا لہٰذا میں چلا جاؤں پھر تینوں آ کے کھڑے ہو گئے پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ایک دوسرے کو ملامت کی اور پکی ایک دوسرے سے پکا عہد لیا پھر چلے گئے اگلی رات پھر ہر ایک نے سوچا کہ وہ دو تو نہیں آئیں گے تو میں چلا جاؤں پھر تینوں موجود پھر بیت اللہ کے اندر یہ تینوں گئے اور وہاں جا کے بیت اللہ کے اندر جا کے اللہ کی قسم کھائی کہ آئندہ اس کی پابندی کریں گے اور نہیں آئیں گے یہ ہے اللہ کا حلم اللہ کی برداشت کہ اللہ یوں مہلت دیتا ہے کہاں قسم کھا رہے ہیں اللہ کے گھر میں کس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اور کس بات پہ کھا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام اللہ کے نبی سے نہیں سنیں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی برداشت کہ اللہ مہلت دیتے ہیں کہ کون ہے جو سنبھل جائے اس کے بعد یہ چلے صبح کے وقت اخنص بن شریک جو قریش میں بوڑھا تھا لاٹھی ٹیکتا ہوا وہ جہل کی طرف چلا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کہ سننے تو نہیں جائیں گے آپ عہد کیا ہے اللہ کے گھر کے اندر لیکن یہ بتا کہ یہ جو کلام تین رات ہم سنتے رہے ہیں یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے ابو جال نے کہا کہ قطن نہیں اس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے لیکن ہم تو مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر مخالفت نہ کریں تو نبی علیہ السلاط والسلام اور ان کے خاندان کو اپنے سے افضل تسلیم کر لیں اور ان کے ماتحت ہو جائیں تو یہ ہمیں گوارہ نہیں اس لیے ہم مخالفت کریں تو نبی علیہ السلاط والسلام کا مبارک معمول تھا کہ رات کو حضرت تشریف لاتے تھے بیت <clears throat> مسجد حرام کے اندر حضرت نوافل ادا فرماتے تھے جب تھکاوٹ محسوس کرتے تھے کبھی کبھار تو ساتھ ہی حضرت کا خاندانی مکان تھا اس کی وراثتی تقسیم نہیں ہوئی تھی قریب مکان تھا نبی علیہ السلام کی اپنی رہائش کچھ فاصلے پر تھی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں رہتے تھے نبی صاحب زوجہ محترمہ کے مکان میں رہتے تھے وہ کچھ فاصلے پر تھا تو نبی علیہ السلام رات کو یہاں تشریف لاتے تو نوافل ادا فرماتے تھکاوٹ محسوس اگر کرتے تھے تو حضرت جو ہے وہ اپنے خاندانی مکان میں جو قریب تھا اس میں حضرت کی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا یہ ابو طالب کی بیٹی ہیں ہزاری رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں یہ بعد میں ایمان لیں اس وقت ایمان نہیں لائی تھیں لیکن نبی علیہ السلام وسلم سے ایک مانوسیت تھی تو نبی علیہ السلام اس مکان میں تشریف لاتے تھے تو آرام فرماتے تھے تو ایک رات حضرت یہاں آرام فرما رہے تھے تو چھت کے ذریعے سے جب علیہ السلام اور کچھ فرشتے تشریف لائے نبی علیہ السلام کو بیدار کیا حضرت کو اٹھایا اٹھا کے حتیم میں لائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں حتیم میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے کچھ چچزاد بھائی یہاں سوئے ہوئے تھے مجھے بھی نیند کا غلبہ تھا میں بھی سو گیا جب میں سو گیا اس کے بعد انہوں نے مجھے <clears throat> پھر حضرت جب السلام نے مجھے بیدار کیا تو بیدار کر کے وہ اور حضرت مکائل علیہ السلام ساتھ تھے یہ دونوں اٹھا کے مجھے آب زمزم پہ لائے اب یہاں پھر جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں ان کا یہ ہم کون سی بات مانیں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں تھے ایک روایت ہے کہ نبی السلام حتیم میں سوئے ہوئے تھے اب حتیم اور ام ہانی کا مکان علیحدہ علیحدہ جگہ ہیں واقعہ ایک ہے اب دونوں میں سے کس کو مانے میرے محترم پریشان نہ ہوں دونوں کو مانے نبی علیہ السلاط السلام ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھے وہاں سے فرشتے ان کو حتیم میں لائے حضرت یہاں سو گئے دوبارہ ان کو حتیم میں بیدار کیا اب ٹکراؤ باقی نہ رہا تو اگر آدمی انکار پہ ڈٹ جائے تو پھر تو ہر بات کا انکار کرتا چلے جائے اگر عقل کا استعمال کر لے تو صورتحال واضح ہو جائے گی تو ان دونوں حدیثوں کے انکار کی وجہ کوئی نہیں آپس میں ٹکراؤ نہیں تو آب زمزم پہ لائے فرمایا کہ میرا سینہ چیرا اور میرے دل مبارک کو باہر نکالا اس کو آب زمزم سے دھویا اس کے بعد ان کے پاس ایک تش تھا ایک ٹرے تھا جس کے اوپر ایمان اور حکمت یہ دو نعمتیں تھیں انہوں نے اس کو نبی علیہ سات وسلم مبارک دل میں بھرا پھر دل مبارک کو اندر رکھ کے سینے کو جو ہے وہ سلائی کر دی اس کے ساتھ نبی اسلام کے لیے براک لائی گئی یہ سواری تھی اس کو براک کہتے ہیں تو یہ فرمایا کہ خچر سے چھوٹی اور گدے سے اونچی سواری تھی براک اس کو کیوں کہتے ہیں براک ہے لفظ برق سے برق کہتے ہیں بجلی کو اس کے اندر دو خوبیاں تھیں ایک خوبی یہ تھی کہ تیز رفتار جانور تھا دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ چمک رہا تھا ایسے جیسے کہ بجلی چمکتی نبی علیہ السلام اس پہ سوار ہو گئے سوار ہو گئے تو چلے فرمایا کہ اس کا ایک قدم یہاں ہوتا تھا دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی کچھ فاصلہ طے کیا جبر اسرات اسلام حضرت کے ساتھ تھے فرمایا کہ حضرت اتریں نماز پڑھیں نبی علیہ السلاط والسلام نے کوئی سوال نہیں فرمایا نبی والسلام نیچے تشریف لائے نبی علیہ السلام نے دو رکت نماز ادا کی اس کے بعد جب السلام فرمایا کہ حضرت یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے جس جگہ حضرت نے نماز ادا کی تھی اسی جگہ پر بعد میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی پھر آگے چلے پھر جوید صاحب فرمایا حضرت اترے نماز پڑھیں پھر نبی علیہ السلام نے دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد جوید السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تورات عطا فرمائی تھی پھر آگے چلے فرمایا حضرت اترے نماز پڑھیں نبی علیہ السلام والسلام اترے دو رکعت نماز ادا کی جب السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ اللاط والسلام آرام فرمائے یہ اردن کا مقام ہے اردن کا علاقہ ہے پھر چلے فما حضرت اترے نماز پڑھیں پھر نبی اعظم نے دو رکعت نماز ادا کی السلام فرمایا کہ حضرت یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کو بیت اللہم کہتے ہیں یہاں سے چلے تو بیت مقدس پہنچے جب بیت المقدس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے اپنی سواری کو باندھنا چاہا جگہ نظر نہیں آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چٹان میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا نبی علیہ السلام نے وہاں اپنے جانور کو باندھا اس کے بعد نبی علیہ السلام والسلام نے دو رکت نماز تحیت المسجد ادا کی اور پھر اوپر کا سفر شروع ہوا دوسری سواری پہ یہ لفٹ تھی لفٹ کی طرح سے تیسری اس کو معراج کہتے ہیں معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں یہ حضرت کے سفر کا دوسرا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ براک سے دوسرا مرحلہ معراج سے اور تیسرا مرحلہ سیرت المنتہا سے اوپر تشریف لے گئے تو رف رف ہنڈولا جس پہ نبی اسلام تشریف فرما ہوئے اور یہ اوپر کی طرف گیا اب یہاں جو چند باتیں یہاں تک قابل غور ہیں اور یہ بات ذہن میں ہو کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ نبی علیہ السلام نے دو رکعت تحیت المسجد پڑھی اور اس کے بعد اوپر کی طرف سفر شروع فرمایا ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو آج تک یہی سن کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس مقام پر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تو یہ نئی بات سن لی کہ جیسے دو رکعت نماز علیحدہ ادا کی پھر چلے بالکل آپ نے جو سنا وہ بھی صحیح ہے لیکن حضرت نے جاتے ہوئے امامت نہیں فرمائی یہ واپسی پہ امامت فرمائی یہ عام طور پہ ایک مغالطہ ہے جو چل رہا ہے کہ جاتے ہوئے واپسی میں اب یہاں جو بات قابل غور ہے ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبر فرمایا کہ حضرت اتریں نماز پڑھیں نبی علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے کیوں یہ تعلیم دی ہے امت کو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس پہ اعتراض نہیں اس پہ سوال نہیں اس حکم کی تعمیل کرنا کہ اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کرنا ہے وہاں سمجھ میں آئے تو تعمیل کریں سمجھ میں نہ آئے تو تعمیل نہ کریں یہ نہیں ہے میں اس کی ایک مثال گزارش کرتا ہوں ہوا خارج ہو گئی آپ وضو کے ساتھ ہوا خارج ہو گئی شریعت کا حکم کیا ہے کہ وضو کریں اب میں دماغ کو حرکت دے رہا ہوں سوچ رہا ہوں عقل استعمال کر رہا ہوں کہ ہاتھ سے تو کوئی چیز نہیں نکلی منہ سے بھی کوئی چیز نہیں نکلی پاؤں سے بھی کوئی چیز نہیں نکلی اب حکم یہ ہے کہ وضو میں کیا دھونا ہے جا کے چہرہ دھونا ہے بازو دھونے ہیں سر کا مسا کرنا ہے پاؤں دھونے ہیں یہاں سے تو کوئی چیز نہیں نکلی چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے حکم ہوتا ہے وہاں جا کے استنجا کرو اس کو دھو یہاں استنجا نہیں یہاں ہاتھ ہو رہے ہیں اب عقل میں یہ بات آنے والی نہیں کیوں مانیں گے کہ یقیناً اس کے اندر حکمت ہے اللہ کا حکم ہے لہذا اس کی تعمیل کرنا ہے تو عقل کو تابع رکھنا ہے شریعت کے شریعت کو عقل کے تابع نہیں رکھنا یہ تعلیم دی نبی علیہ ساط والسلام نے جب فرمایا کہ حضرت یہاں نماز پڑھیں حضرت نے نہیں پوچھا کہ کون سی جگہ ہے کہ یہ سوال اگر کرتے تو پھر یہ سوال کا راستہ نکلتا تو حضرت نے تعلیم دی کہ جہاں حکم ہو وہاں سوال نہیں وہاں تعمیر ہے فوری تعمیر ہچکچاہٹ کے بغیر ایک مسئلہ یہ معلوم ہے دوسرا مسئلہ جو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں ادا فرمائیں دو رکعتیں اس لیے میں نے دو دو کلب ہر جگہ استعمال کیا دو رکعتیں کیا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت دو رکعت نماز پڑھیں نہیں فرمایا وہاں یہ فرمایا کہ جی آپ نماز پڑھیں اب نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ آپ نماز پڑھتے شروع کرتے نماز پڑھتے ہی رہتے یہاں تک کہ جبر علیہ السلام خود کہتے کہ حضرت اب بس کریں اب آگے چلیں لیکن نبی علیہ السلاط والسلام نے صرف دو رکعت نماز ادا کی کیوں کہ مختصر نماز اس لیے ادا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا رہے تھے مرکز تجلیات کی طرف جا رہے تھے جہاں اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت راستے میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتے تھے اشتیاق تھا کہ میں وہاں جلدی پہنچوں تو اس لیے نبی علیہ السلام نے مختصر سے مختصر نماز پڑھی اسے ایک مسئلہ معلوم ہوا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر نماز دو رکعت سے کم پڑھی جا سکتی تو نبی السلام یہاں دو رکعت سے کم پڑھتے ایک رکت کی اگر نماز ہو سکتی تو نبی السلام ایک رکت نماز ادا فرماتے آپ نے ایک رکت نماز ادا نہیں فرمائی دو رکت نماز ادا فرمائی یہاں اختصار کا موقع ہے مختصر کرنے کا موقع ہے تو معلوم ہوا کہ نماز ایک رکت کی نماز نماز نہیں ہوتی چاہے وہ نماز بطر ہو چاہے وہ کوئی اور نماز ہو تو نماز کم از کم دو رکت کی ہوگی اس سے کم کی نماز کو نماز نہیں کہتے تو نماز بیت ایک رکعت جو ہے وہ نماز ادا نہیں ہوتی اسے مسئلہ معلوم ہوا اور حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ کی معط امام محمد کے اندر روایت موجود ہے جس میں واضح طور پہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رکعت کی نماز نماز نہیں ہوتی یہ مسئلہ معلوم ہوا تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے وہ جگہ بتائی اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام والسلام کو اللہ نے و علامہ کا معلوم تکن تعلم وقان فض اللہ علی کا عظیمہ کیا نبی علیہ سعد والسلام ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا اور اللہ کا آپ پہ عظیم فضل ہے کہ آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تو یہ نبی علیہ السلاط والسلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں تو جبر اسلام نے حضرت کو اس بات کی خبر دی تو یہاں اشکال پیدا نہ ہو ایک بنیادی بات میں عرض کر دوں کہ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں عالم الغیب وہ ہے جس کے اندر دو باتیں پائی جائیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کا علم کسی ذریعے سے نہ ہو اس کا علم ذاتی علم ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علم لامحدود ہو کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو اب یہاں یہ دیکھیں کہ یہ دو باتیں کس میں پائی جاتی ہیں یہ بات علم ذاتی ہے یہ بات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے اللہ کا علم ذاتی ہے اللہ کو کسی نے بتایا نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن جی فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلاط والسلام کو وہی کے ذریعے سے علم عطا فرماتے ہیں تو ذریعہ ہے تو جس کو ذریعے سے علم حاصل ہو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے عالم الغیب اس کو کہیں گے جس کو بغیر ذریعے کے علم حاصل ہو اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کا علم ذاتی ہو دوسری بات یہ کہ نبی علیہ صلاحت والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھلائی ربی زدنی علما کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا جب علم بڑھایا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بات پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا علم بڑھا رہا ہے تو لہٰذا عالم الغیب وہ ہے کہ جس کا علم لا محدود ہو اور اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہ ہو اب جو چیز نبی علیہ السلام کو بتلائی جا رہی ہے تو اس سے پہلے حضرت کے علم میں نہیں جب حضرت کے علم میں نہیں تو عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کے علم سے باہر کوئی چیز نہ ہو تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں اللہ نے آپ کو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا لیکن عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس کا علم ذاتی ہے اور اس کا علم ایسا علم ہے کہ اس علم میں اضافہ نہیں ہوتا نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے تو اللہ کا علم تو علم ہے لامحدود علم ہے اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں اس لیے عالم الغیب صرف اللہ کو کہیں گے کسی اور کو نہیں کہیں گے پھر یہ کہ نبی علیہ السلاط والسلام تشریف لے گئے بیت المقدس میں تو حضرت نے سواری کو باندھنا چاہا تو کیا خیال ہے کہ اگر نبی السلام سواری کو نہ باندھتے یہ سواری بھاگ جاتی نہیں یہ واقعی اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ والسلام کی مبارک عمر سات سال کی ہے آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی کفالت فرما رہے ہیں ایک دن نبی علیہ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آئے عبد المطلب نے باہر نکل کے حضرت کو تلاش کیا اس وقت مکہ مکرمہ اتنا بڑا نہیں تھا موجودہ مسجد حرام جتنا تھا تلاش کیا نبی السلام نہیں ملے مسجد حرام کے اندر دیکھا جہاں جہاں بیٹھتے تھے وہاں دیکھا نبی السلام نہیں ملے پریشان ہو کے مرکزی دروازے پہ کھڑے تھے مسجد حرام کے سامنے دیکھا کہ اونٹ پر ابو جہل آ رہا ہے اور نبی علیہ السلام اس کے آگے تشریف فرمائے جس وقت ابو جہل قریب آیا نبی السلام کو اتار کے عبد المطلب کے حوالے کیا اور یہ جملہ کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ابھی سے یہ لڑکا ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے نہ جانے آگے جا کر کیا کرے گا افضل مطلب نے کہا کہ یہ معصوم بچہ سات سال کا بچہ اس نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے جو تو شکایت کر رہا ہے ابو جال نے کہا کہ اس نے تکلیف تو نہیں پہنچائی لیکن آثار نظر آ رہے ہیں وہ یوں کہ میں سفر سے آ رہا تھا تو میں نے ان کو پہاڑیوں میں دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول کر ادھر آئے ہیں تو میں نے اونٹ بٹھایا اونٹ بٹھا کے ان کو اٹھا کے اپنے پیچھے بٹھایا آج بھی آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں تو کسی کو آپ نے بٹھانا ہو تو پیچھے ہی بٹھاتے ہیں تو کہا کہ میں نے ان کو اٹھا کے اپنے پیچھے بٹھایا یہ میرا اونٹ وہ اونٹ ہے جس نے کبھی ضد نہیں کی اب میں نے اس اونٹ کو کھڑا کرنا چاہا یہ اونٹ کھڑا نہیں ہوا میں نے اس اونٹ کو مارا پیٹا پہلی دفعہ اس کو مارا پیٹا لیکن نہ کھڑا ہونے کا تھا نہ کھڑا ہوا دل میں خیال آیا میں نے ان کو پیچھے سے اٹھا کے جیسے ہی آگے بٹھایا اونٹ کھڑا ہو گیا چل پڑا تو میرے محترم یہاں ایک بات جو قابل غور ہے کہ نبی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا وہ چالیس سال کی عمر میں ہوا لیکن اس اعلان سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کو پہچانا تو ابو جہل کے اونٹ نے پہچانا نہیں پہچانا تو بد نصیب انسان نے نہیں پہچانا اب یہ ابو جہل کا اونٹ جو نبی اسلام کے بارے میں یہ کیفیت رکھتا ہے تو کیا براق کی سواری جو حضرت کے لیے لائی گئی تھی وہ حضرت کو چھوڑ کے بھاگ جاتی لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو کیوں باندھا ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے تو اس میں سے دو باتیں حکمت کی جو ہے وہ یہاں سے معلوم ہو رہی ہیں ایک بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے کہ بھروسہ اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے میں نے نماز پڑھنی ہے یہ میں اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں دکان کو چھوڑ دیا نہیں دکان پہ پہلے کپڑا لٹکائیں تالا لگ یا تالا لگائیں یا اس کا انتظام کریں پھر جائیں تو بھروسہ یہ ہے کہ پہلے اسباب کو اختیار کریں پھر بھروسہ اسباب پر نہ ہو تالے پر نہ ہو بلکہ بھروسہ کس پر ہو بھروسہ اللہ پر ہو اس کو توکل کہتے ہیں نبی اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ نبی اسلام کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ دور دراز سے حاضر ہوئے حضرت فرمایا کس چیز پر آئے ہو کہا حضرت اونٹ پر اونٹ کہاں ہے کہا کہ اللہ کے بھروسے پہ باہر چھوڑ دیا فرمایا اس کو بھروسہ نہیں کہتے جاؤ پہلے اس کی ٹانک باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو تو یہ نبی علیہ السلام نے پوری امت کو تعلیم دی ہے کہ اسباب کو نہیں چھوڑنا اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اسباب پر نہ ہو دکان پہ بیٹھنا ہے کاروبار کے لیے روزگار کے لیے لیکن کیا یہ روزی دکان دیتی ہے نہیں روزی اللہ دیتا ہے اسباب اختیار کرنے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے تو اسباب اختیار کریں پھر اللہ سے دعا کریں اللہ اس کے اندر برکت پیدا فرمائے گا تو یہ تعلیم دی نبی علیہ سات والسلام نے اب نبی علیہ سات وسلم اوپر تشریف لے گا جو حضرت نے مشاہدات فرمائے مشاہدات میں ایک مشاہدہ تو یہ ہے کہ حضرت نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے سر اس کا پتھر پہ ہے دوسرا کھڑا ہوا ہے اس کے سر پہ زور سے پتھر مارتا ہے سر کچلا جاتا ہے مغز باہر نکل آیا پھر سر بحال ہو گیا پھر اس نے پتھر مارا اب نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرِ اسلام سے یہ کون ہے کہ یہ بد نصیب جو اس حالت میں ہے جس کا سر بار بار کچلا جا رہا ہے یہ کون حضرت نے جب اسلام نے فرمایا کہ حضرت یہ وہ آدمی ہے کہ جو نماز کی فکر نہیں رکھتا یہ نہیں کہا کہ نماز کا منکر ہے یہ نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتا یہ بھی نہیں فرمایا فرمایا کہ یہ نماز کی فکر نہیں رکھتا بس پڑھ لی پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی مگر فکر پڑھتا ہے مانتا ہے نماز کو لیکن نماز کی فکر نہیں رکھتا قیامت تک اسی طریقے سے اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا باقی قیامت کا معاملہ آگے ہوگا یہ برزخی عذاب ہے جس کو ہو رہا ہے دوسری بات نبی السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو جن کے جسم پر لباس نہیں ساتر چھپانے کے لیے چیتھرے باندھے ہوئے ہیں اور وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہیں کہا کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت تک اسی طرح سے یہ کی حالت رہے گی پھر نبی علیہ السلام والسلام نے ایک منظر دیکھا ایک منظر دیکھا اس سلسلے میں دو منظر آتے ہیں ایک منظر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں ان پیٹوں کے اندر سانپ رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس اسلحہ میں شور ہوا شور ہوا تو یہ لوگ جو بڑے پیٹ والے تھے یہ ایک طرف ہونے لگے لیکن نہیں ہوئے ایک لشکر آیا ان کو رونتا ہوا گزر گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی واپسی کا شور ہوا وہ لشکر آیا پھر ان کو رونتے ہوئے گزر گیا اسلام نے پوچھا اسلام سے کہ یہ کون تھے جو گزرے ہیں اور یہ کون ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ اپنی کا ہل نہیں سکتے انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ جو بڑے بڑے پیٹ والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا تعلق سود کے ساتھ ہے اسی طرح قیامت کے دن تک یہ پامال ہوتے رہیں گے اور جو پامال کرنے والا لشکر تھا یہ فرونی تھے اور ان کی سزا یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام ان کو جہنم دکھائی جاتی ہے ان کو ہانک کے لائے جاتا ہے جہنم دکھائی جاتی ہے جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا پھر واپس لے جایا جاتا ہے تو یہ دو ٹائم فرونی جو انتہائی عذاب کے مستحق سود والے ان کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہیں تو سود اللہ کے نصیب کس قدر ناپسندیدہ ہے رویس صاحب نے دیکھا کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہانڈی ہے بہت خوشبودار سالن ہے بہت اچھا کھانا ہے اس کے ساتھ دوسری ہانڈی ہے جو جلی ہوئی ہے اس کے اندر جلی ہوئی چیز ہے انتہائی بدبودار وہ خوشبودار چیز کو چھوڑ کر بدبودار چیز کو بیٹھے کھا رہے ہیں حضرت نے پوچھا یہ کون ہیں جو نے فرمایا حضرت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال کو نہیں حرام کا راستہ اختیار کرتے ہیں جو زنا کا طریقہ اختیار کرتے ہیں حلال نکاح کی طرف نہیں بلکہ یہ حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی سزا ہے پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور جس کے بعد بڑا وزن ہے اس کو اٹھا نہیں سکتا پھر بھی ادھر سے پھر کوئی لکڑی اٹھاتے ہیں اس کے اندر رکھ دیتا ہے پھر ادھر سے کوئی لکڑی اٹھاتے ہیں اس کے اندر رکھ دیتا ہے اٹھا نہیں سکتا اس کو لیکن پھر مزید اس کو بڑھا رہا ہے فرمایا یہ کون ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور قیامت کے دن یہ حقوق ادا نہیں کر سکے گا لیکن یہ حالت میں لگا ہوا ہے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ حضم کرتا چلا جا رہا ہے یہ اس کی مثال ہے اسے نبی اسادم نے یہ مشاہدات فرمائے ان مشاہدات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدت المنتہا تک پہنچے وہاں دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس گھر کا طواف ہو رہا ہے فرمایا کہ روزانہ اس گھر کا ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں اور فرمایا جو ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی پھر اس کے بعد یہاں سے حضرت کو تیسری سواری دی گئی رف رف کی حضرت اس سے اوپر تشریف لے گئے تشریف لے گئے عرش عظیم پہ اللہ تبارک و تعالی نے بلایا وہاں اللہ کی تجلیات کا مرکز اللہ عرش پر نہیں یہ ذہن ہے اللہ جسم سے پاک ہے اللہ کے سامنے ہر چیز موجود ہے تو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرصے ہے اور یہ بات فرمائی گئی کہ یہ متشابہات میں سے ہے کہ تجلیات کا مرکز ہے عرش اللہ کی تجلیات کا وہ مرکز ہے وہاں سے پھر تجلیات نیچے منتقل ہوتی ابھی یہاں تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیا نبی السلام آپ تشریف لائے ہیں کیا لائے ہیں نبی علیہ السلام نے تین باتیں فرمائیں التحیات اللہ و سلوات و طیبات یہ تشہد جو ہم پڑھتے ہیں یہ واقع معراج کا اس کے اندر بیان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتحیات للہ اللہ و و طیبات جس کا مفہوم کیا ہے اتحیات قولی عبادت الصلاوات جسمانی عبادت عطیبات مالی عبادت کہا کہ اے اللہ کہ میری اور میری امت کی قولی عبادت کہ حاجت روا مشکل کشا کس کو سمجھیں گے تجھے دعا کس سے مانگیں گے تجھ سے کہ اللہ میری اور میری امت کی کولی عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے کہ اے اللہ کہ میری اور میری امت کی جسمانی عبادت کہ سجدہ کس کو کریں گے سجدہ تجھے کریں گے طواف کس کا کریں گے تیرے گھر کا کریں گے تو یہ جتنی روزہ کس کے نام کا رکھیں گے روزہ تیرے نام کا رکھیں گے کہ اللہ کے تمام جسمانی عبادات میری اور میری امت کی صرف اور صرف تیرے لیے ہے وطیبات اور تمام مالی عبادتیں کہ اللہ زکوٰۃ کس کے حکم پر دیں گے اللہ تیرے حکم پر قربانی کس کے نام پر کریں گے اللہ تیرے نام پہ نظر کس کی ہوگی اللہ تیری ہوگی نیاز کس کی ہوگی نیاز بھی تیری ہوگی کہ اللہ خیرات بھی تیرے نام پر اللہ ساری مالی باتیں تیرے لیے ہیں آج دنیا کے نظام کے تحت بول کا حکمران وہ ہے کہ جس پہ میں مطمئن نہیں ایک مثال عرض کر رہا ہوں لیکن یہ وہ حکمران جس پہ میں مطمئن نہیں اگر وہ بھی کسی ملک سے معاہدہ کرے گا تو مخالف جماعت اگر آئے گی حکومت پر وہ اس معاہدے کی پابندی کرے گی کیوں کہ اگرچہ ہم اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے تھے لیکن تھا تو ملک کا وزیر اعظم اس کا معاہدہ اس کی پاسداری کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقی قائد ہیں اور نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں پھر میں حضرت سے محبت کا دعویٰ بھی رکھتا ہوں اور پھر قولی عبادت میں جسمانی عبادت میں مالی عبادت میں شرک بھی کر رہا ہوں تو مجھے اس بات پہ سوچنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ شرک کر رہا ہوں دوسری بات کہ اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہوں تو اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ محبت ہے ایمان نبی علیہ سات والسلام سے محبت ایمان کا تقاضا ہے فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں جس کو حضرت سے محبت نہ ہو جب مجھے محبت ہے دعویٰ بھی ہے پھر نبی السلام جو وعدہ فرما رہے ہیں اس کو پورا کرنا کتنی میری بڑی ذمہ داری اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم یوہن نبی و رحمۃ اللہ کہ نبی علیہ السلام والسلام سلامتی آپ کے لیے رحمتیں آپ کے لیے برکات آپ کے لیے جو آپ سے وابستہ ہوگا وہ سلامتی کا بھی مستحق ہوگا رحمتوں کا بھی مستحق ہوگا برکات کا بھی مستحق ہوگا یہ تین باتیں اب یہاں یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ یہاں ہم نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں السلام علیہ کا یوہن نبی دیکھیں السلام علیہ کا یوہن نبی پڑھ رہے ہیں تو اس اس کا اگر یا رسول اللہ کہہ دیا جائے تو کیا حرج ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے السلام علیکم یوہن نبی ہم نہیں کہہ رہے ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یوں فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا یوہن نبی یو تو ہم نہیں کہہ رہے نبی علیہ السلام کو نہیں پکار رہے بلکہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو پکارا ہے یا موسا ہم نہیں کہہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو السلام علیکہ یوہن نبی بھی ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اسلام کو یہ کلمات کہے ہم اس واقعہ کو تازہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین نعمتیں عطا فرمائیں امت کے لیے پچاس نمازیں روزانہ صورت الباقرہ کی آخری دو آیتیں اور یہ وعدہ کہ اے میرے پیارے اے میرے حبیب کہ آپ کی امت میں جو شرک سے ملوث نہیں ہوگا انجام کار میں اس کو جنت میں داخل کروں گا سزا تو ہو سکتی ہے کہ جہنم میں جائے اعمال کی وجہ سے لیکن انجام کار میں اس کو جنت میں داخل کروں گا شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے گناہ گار کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن مگر کس کی جس نے شرک سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا ہوگا شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے اب نبی علیہ السلام یہ تین انعام لے کر واپس آ رہے ہیں واپس آئے آئے ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ سات اسلام سے ملاقات ہوئی پوچھا کیا لائے کہا کہ یہ حضرت نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام بھی دے دینا تو جب یہ ہو کہ امت کی ذمہ داری ہے کہ حضرت کو بھی جواب میں سلام کہے و سلام ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام فرمایا کہ ایک پیغام بھی دے دینا اپنی عمر سے یہ بات کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے یہ بڑی زرخیز زمین ہے سرسب زمین ہے اس پہ بہت جلد پیداوار ہوتی ہے لہذا تم سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی عادت بنا لو یہ چار کلمات پڑھو گے چار درخت لگیں گے وہاں پہ اور اللہ تعالیٰ ان کی پرویش فرمائے گا جس کی پرویش اللہ فرمائے اس کے بڑھنے کا کیا کہنا اور ولا حول ولا قوت اللہ بلّہ علی العظیم یہ عرش کے خاص خزانوں میں سے خزانہ ہے اسی کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں تو ہمارا کہ اس کا جو ہے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے جب کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو روزانہ اس کی عادت بنا لی جائے کہ اس کو سو بار جو ہے اس کا کم از کم پڑھ لیا جائے اگر سو بار نہ پڑھیں تو کم از کم دس بار تو ضرور ہی پڑھ لیا جائے اس کو تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے نبی اسلام کی امت کے نام چھڑے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ بھی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی فرمایا کیا لائے ان کا یہ فرمایا کہ میری امت پر تین نمازیں فرض تھیں اور میری امت تین نمازیں نہیں پڑھ سکی آپ کی امت پچاس نمازیں کیسے پڑھے گی اگر ایک بات سامنے رکھیں تو ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مذمت بیان فرما رہا ہے یہ درس ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ درس جو ہے وہ ہم آج کل جو پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کی کباہتیں شرارتیں بیان فرما رہا ہے تو یہ یہودیوں کے اندر نمازیں کتنی تھیں حضرت موسیٰ صحاء نبی جینا علیہ السلام فرمایا کہ میری امت پر تین نمازیں فرض ہیں لیکن یہ تین نمازوں پر پابندی نہیں کر سکے تو آپ کی امت پچاس نمازیں کیسے پڑھے گی یہ بات بیان تھوڑا سا غور فرما لیں یہودیت نے بنیاد ڈالی مسلمانوں کے اندر یہاں ایک گروہ اٹھا اور اس کے نزدیک کتنی نمازیں ہیں تین نمازیں شکل کیا دی ان کی بنیاد یہودیت شکل کیا دی فاجر کی نماز زہرین مغربین کتنی نمازیں ہو گئیں تین تو ذہن میں یہ بات رہے کہ یہودیت کی بنیاد ہے جو مسلمانوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس میں تخفیف فرما دے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ چہرہ اس وقت آئینے کی حیثیت رکھتا تھا کہ اس میں آمادگی کی کیفیت تھی نبی السلام واپس تشریف لے گئے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں آپ اس میں تخفیف فرمائیں اللہ نے پانچ نمازیں کم فرما دی تو نو بار نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے موسیٰ علیہ السلام نے ہر بار کہا حضرت ابھی بھی بہت ہیں پھر حضرت تشریف لے گئے پانچ نمازیں رہ گئیں نبی علیہ السلام نے علیہ اسلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو اب آمادگی کا اظہار نہیں تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے شرم آتی ہے میں کیسے جا کے اللہ سے عرض کروں باقی پانچ نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے پانچ پانچ معاف فرمائی اگر یہ پانچ بھی معاف ہو گئیں تو میری امت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی کون سی صورت باقی رہے گی نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو لہٰذا یہ پانچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس میں فرمایا کہ اے نبی علیہ السلاط والسلام ہمارا ایک ضابطہ ہے جو حکم ہم جاری کر دیں اس حکم کو ہم تبدیل نہیں کیا کرتے ہم نے پچاس کا حکم دیا ہے پچاس کا حکم ہی برقرار ہے پچاس نمازیں ہی فرض ہوں گی مگر طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کی امت پڑھے گی پانچ اور ہم اس کو شمار کریں گے پچاس اب بھی اگر ہم نصیب پانچ نمازیں بھی نہ پڑھیں تو اس سے بڑی نصیبی اور محرومی کی بات کون سی ہوگی پھر نبی علیہ السلام کو جو دو آیتیں دیں صورت اور باقرہ کی ان دو آیتوں کی یہ فضیلت ہے کہ آپ رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں ساری رات سوئیں عشاء کی نماز اپنے وقت پہ ادا فرمائیں فجر کی نماز جو اپنے وقت پہ ادا کریں پوری رات نیند کے مزے اڑاتے رہیں فرمایا ان دو آیتوں کی وجہ سے پوری رات اللہ کے نزدیک عبادت کرنے والا شمار پھر نبی علیہ السلام و سے وعدہ کہ جو شرک سے ملوث نہیں ہوگا حضرت میں فرمایا کہ جو میری امت میں شرک نہیں کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے حضرت اس مختصر وقت میں تشریف لے گئے رات کے وقت میں اللہ فرما رہے رات کا تھوڑا وقت ہے حضرت تشریف لے گئے اور اس کے اندر اللہ نے اس وقت کے اندر اتنی برکت پیدا فرمائی کہ حضرت نے یہ سارے معاملات دیکھے اور حضرت کے بعد تشریف لائے بیت المقدس کے اندر فرمایا کہ صفیں بنی ہوئی تھیں انبیاء کرام السلام کھڑے تھے انبیاء کرام السلام کھڑے ہوئے تھے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جماعت بنی ہوئی ہے نماز کون پڑھائے گا جو احسان میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مسلح پہ کھڑا کر دیا اور یہاں دو منٹ کے اندر بات مکمل کر دوں تاکہ یہ تشنگی نہ رہ جائے آج دور حاضر کے اندر ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں نماز پڑھا رہے تھے اس وقت جو مسجد اقسا تھی وہ تو چھوٹی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں تو یہاں پہ ایک صاحب جو منکرین حدیث کے بڑے تھے تو یہاں آئے تو ہمارے یہاں ایک حکیم صاحب تشریف لاتے تھے انتقال فرما گیا اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے تو ان کے مطلب پہ تشریف لے گئے مطلب پہ گئے اور ان سے باتیں کرتے رہے کرتے رہے یہ ان سے سوال کیا کہ اس وقت جو مسجد اقسا ہے اس میں کتنے آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جی پچاس ہزار آج کی مسجد اقسا میں پچاس ہزار کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں کتنے کھڑے ہوتے ہوں گے تھوڑے کھڑے ہوتے ہوں گے تو باقی جو تھے وہ کان کھڑے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جسمانی معراج نہیں تو یہاں تشریف لائے تو انہوں نے آ کے پوچھا میں نے کہا میرا ایک سوال ہے کہ آج آپ مساجد میں دیکھتے ہیں کہ جمعہ نماز عید نماز میں سفید سڑکوں پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے وہ کس امام کے مقتدی ہیں کہا کہ اس کے جو مسجد کے اندر کھڑا ہے تو میں نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے جو اندر کھڑے ہو سکتے تھے اندر کھڑے ہو گئے جو نہیں ہو سکتے تھے کھلا میدان تھا سارے باہر کھڑے ہوئے تھے تو اس سے انکار کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اس انداز سے یہ اہل باطل بس سے چھوڑ کے پریشان جو ہے کرتے ہیں یہاں نبی علیہ والسلام نے نماز پڑھائی اب یہاں پھر ایک سوال ہے کہ نبی علیہ والسلام جو نماز پڑھا رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے پیچھے جو مقتدی تھے انبیاء کرام علیہ والسلام یہاں دو مسئلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ والسلام نے تو نماز پڑھائی قرات فرمائی کیونکہ حضرت تو نماز پہلے بھی پڑھ رہے تھے دو نمازیں تو فرض تھیں فجر کی نماز دو رکعت عصر کی نماز دو رکعت اس وقت پانچ نمازیں فرض ہیں پہلے بھی نماز پڑھی جا رہی تھی نبی السلام سو فاتحہ بھی پڑھ رہے تھے سے بھی پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام سے فاتحہ پڑھی انبیاء کرام علیہ السلام سے فاتحہ نہیں پڑھی اب آپ کہیں گے جناب آپ نے اپنی طرف سے ایک بات گھاڑ لی نہیں میرے محترم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں صورت الفاتحہ کا نام لیا یہ وہ صورت ہے جو اللہ نے مجھے دی مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں دی اب جب کسی نبی علیہ السلاط اسام کو فاتحہ دی نہیں گئی تو کیسے پڑھتا اس نے نہیں پڑھی اب سوال یہ سوال یہ ہے کہ اس سے نتیجہ نکلا کہ مقتدی پر قرات نہیں نبی اسلام نے قرات فرمائی مقتدی نے قرات نہیں کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں مسئلہ معلوم ہوا اب یہاں اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو تو صرف فاتحہ دی نہیں گئی اس لیے نہیں پڑھی ہمیں تو دی گئی ہے ہمیں تو پڑھنی چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا لازم ہوتا اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس سے محروم نہ فرماتا کہ اللہ کا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ نہیں صرف فاتحہ امام کے لیے یہ مسئلہ سے معلوم ہوا دوسری بات کہ جو پیچھے حضرت کے کھڑے ہوئے تھے ان کے جسم تھے یا ان کی روحیں تھیں کہ نبی علیہ السلام تو جسم اطر کے ساتھ تھے لیکن ان کے پیچھے جو کھڑے تھے عیسیٰ علیہ السلام جسم اطر کے ساتھ تھے باقی جو حضرات انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے ان کی روحیں تھیں نہیں میرے محترم نماز روح کی عبادت نہیں نماز جسم کی عبادت ہے تو پیچھے سارے کے سارے اجسام کھڑے ہوئے تھے جسموں کے ساتھ اللہ کو قدرت حاصل ہے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہاں اجسام کے ساتھ جمع فرما دیا حضرت یہ کون سی نماز تھی فاجر کی تھی عشاء کی تھی میرے محترم نہ عشاء کی تھی نہ فاجر کی تھی یہ خاص نماز تھی جو اس موقع پہ اللہ نے ان کو حکم دیا اس کی انہوں نے تعمیر فرمائی تو اللہ کا جو حکم ہے وہ تابع نہیں ہے اصول و قواعد کا اصول و قواعد تابع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تیسری بات تھی کہ ٹھیک ہے اجسام تھے لیکن وہ اجسام مثالی جسم تھے حقیقی جسم نہیں تھے اس سلسلے میں ایک بات سے میں نشین فرما لیں کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر حقیقی تھا یا مثالی تھا حقیقی تھا حضرت حقیقی جسم امامت فرما رہے تھے اور پیچھے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے جسم مثالی تھے حقیقی نہیں تھے تو کیا ان کے حقیقی جسم حضرت کے مقتدی بنے جب حضرت کے حقیقی جسم مقتدی نہیں بنے مثالی جسم بنے حقیقی جسم مقتدی نہیں بنے تو حضرت کی امامت ناقص اور اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جو پیچھے انبیاء علیہ کھڑے تھے وہ بھی حقیقی جسموں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور حضرت کی ابتدا کر رہے تھے اس لیے حضرت کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہا جاتا ہے بس حضرت واپس تشریف لائے جب واپس تشریف لائے تو حضرت نے صبح یہ بات بیان کی اب لوگوں کو موقع ملا مخالفت کا چلتے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر پہ تھے تجارتی سفر پہ موجود نہیں تھے جب آئے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت سے ملیں ہم ان کو راستے میں مل کر ان کو صورتحال کے ذریعے سے ہم ان کو جو ہے وہ نبی السلام سے علیحدہ کریں ابو جہل نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف گیا ہوں <coughs> کیا اس کی بات مانی جائے گی آگے کی بات بیان نہیں کی آسمانوں کی کہ آسمانوں کی بات بیان کروں گا تو اس کو ان کو شک پڑ جائے گا کہ نبی اسلام کی بات ہے وغیرہ نے فرمایا کہ نہیں اگر کوئی کہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی یہ سچ نہیں ہو سکتا <coughs> اس کا کام بن گیا کہا کہ آپ کے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اب ابو رضی اللہ عنہ کا جواب دیکھیں اور ایمان کے لیے کس قدر مثال ہے فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے اگر میں نے تو نہیں سنا آپ کہہ رہے ہو نا اس لیے اس کے ساتھ اگر کا لفظ استعمال فرمایا اگر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے تو سچ کہی ہوگی نہیں فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے تو اب نسبت کس کے ساتھ ہو گئی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی تو یقیناً یہ بات سچ ہے تو ابو جہل کے اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہو نہیں سکتا فرمایا کہ اپنے سوال کو دہراؤ تم نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے وہ کوئی تو نہیں ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں ان کی بات کوئی سے نہیں دیکھا جائے گا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح ایمان صحابہ کرام کی اتباع والا ایمان اور اعمال میں ان کی اتباع نصیب فرما دے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ان کی اتباع پہ کرے اور ہمیں قیامت دن کھڑا بھی ان کے ساتھ کرے اور ان کے ساتھ اللہ ہمیں جنت و فردوس میں داخل فرما دے باخلہ علیہ الحمد للہ ایک اعلان سماعت فرمائیں گے کل انشاءاللہ چار تاریخ ہے جمعرات ہے تو سعودی عرب سے مہمان جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں ان کا درس قرآن مجید ہوگا تو آپ حضرات سے التما سے کہ آپ پونے سات بجے معمول کے مطابق تشریف لیں اور اپنے حلقہ احباب کو متوجہ فرمائیں جو موقع بار بار تو نہیں ہوتے بہرحال ان کے والد ماجد آج سے کچھ پینتیس سال پہلے حضرت جو تھے یہاں تشریف لائے تھے تو یہ اس عہد کو نبھانے کے لیے آ رہے ہیں مگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو اس وقت کیونکہ میرے والد یہاں تشریف لا چکے ہیں تو اپنے والد کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو کل انشاءاللہ ٹھیک پونے سات بجے ان کا بیان شروع ہوگا اب سے اجتماع سے ہے کہ آپ اپنے حلقے احباب کو بھی متوجہ فرمائیں اور آپ بھی بر وقت تشریف لانے کی کوشش الحمد للہ العالمین عالمین الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اللهم رضاك ونعوذ بك من غضبك والنار اغفر وارحم اللہ خير الراحمين اللهم فرور اللہ المؤمنين والمجاهدين المینجاہدین